گناہوں کو مٹانے کا آلہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استغفار گناہوں کو مٹانے کا آلہ ہے عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاستغفار ممحات للذنوب استغفار ہر حال میں مفید ہے جو آدمی استغفار دل سے کرتا ہو یعنی دل کے ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہو مگر توبہ کے اس مقام تک نہ پہنچا ہو کہ تمام گناہوں کو چھوڑ دے وہ اپنے استغفار کو فضول نہ سمجھے یا جو شخص دل کی توجہ کے بغیر استغفار کرتا ہو ایسا استغفار بھی فائدے سے خالی نہیں استغفار ایک نیکی اور عبادت ہے نیکی اور عبادت کا ایک ایک ذرہ قیمتی ہے ارشاد فرمایا فمین یا عمل مس کال ضرورت یعنی جس نے ذرہ بھر اچھائی اور نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا اور چھوٹا سا ترازو یا کانٹا جس سے صراف سونا تولتے ہیں اس کے ایک پلڑے میں چاول کا ایک دانہ ڈالو تو جھک جاتا ہے اگر ایک چاول کے دانے سے نہ جھکے تو دوسرا دانہ ڈال دو یہی حال نیکی کا ہے کہ اس کا ایک ایک ذرہ میزان اعمال پر ضرور اثر ڈالتا ہے اور بہت سے گناہوں کے پلڑے کو ہلکا کر دیتا ہے بس آدمی کو چاہیے کہ کسی حال میں بھی تھوڑی سی خیر اور ذرہ بھر نیکی کو حقیر جان کر نہ چھوڑے اور نہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اس کا ارتکاب کرے جیسے سوت کاٹنے والی ایک بیوقوف عورت یہ سوچ کر سوت کاٹنا سوت کاٹنا چھوڑ دے کہ میں تو ایک گھڑی میں صرف ایک دھاگا بنا سکتی ہوں اس ایک دھاگے سے کون سا مال جمع ہو جائے گا یا کون سا کپڑا تیار ہوگا اس احمق کو یہ معلوم نہیں دنیا کے جتنے کپڑے ہیں سب ایک ایک تار ہی سے بنے ہیں اور تمام دنیا خود بھی باوجود اتنی وسعت کے ذرات ہی سے بنی ہے استغفار کہنا بھی حسنہ نیکی میں داخل ہے کیونکہ زبان کو غفلت والے استغفار کے لیے ہلانا اس سے تو بہتر ہے کہ اس وقت کسی مسلمان کی غیبت یا فضول باتوں میں اسے حرکت دے